کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ متا جائز ہے جو چیز جائز ہے اس کو تو کرنا چاہیے ہمارے جو تو چونکہ جائز نہیں ہے یہ جنا ہے تو وہ کہتے ہیں جائز ہے تو اب کیا ان سے کہنا چاہیے اب اچھی بات تو نہیں ہے کیا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یا تو یہ ہے کہ ہم تو چونکہ اس کو زنا سمجھتے ہیں جائز نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں جائز ہے تو وہ کریں کرائیں اس میں ہمیں کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی اتنی وہ عورتیں جو بیٹھتی ہیں لاہور میں وہ اللہ ماشاء اللہ سب انہیں کے مذہب کی ہوتی ہیں تو اب ان کی زبان میں تو یقیناً ہم گفتگو نہیں کر سکتے جس زبان میں وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اس زبان میں تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہاں وہ تو بہت کچھ ہے لیکن اب ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو بھی تو کچھ تھوڑا سا اس میں چاہیے کہ دو مناظرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ سب لوگوں کے سامنے تو یعنی جب وہ اپنے کلمے تک کو ثابت نہیں کر سکتے تو متے کو ثابت کیا کریں گے اور پھر متا ان کے نزدیک اتنا بڑا قابل سوال ہے معذر اللہ آس اللہ کہ وہ متا کے بعد جو غسل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک قطرہ گرے تو امام حسین کا سواب دوسرا امام حسن کا سواب تیسرا مولا علی کا سواب تو جن کے نزدیک اتنا یعنی وہ قابل سواب ہے نا اللہ اختلس اللہ حتیٰ کہ کسی ظالم نے تو یہاں تک لکھا کیا بیت کی عورتوں سے بھی ہو سکتا ہے ناز اللہ تک تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اصل میں جیسا آپ نے ابھی دیکھا ان کے پلے کچھ نہیں ہے ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں حقیقت میں ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے جھوٹ کے سوائے اس مذہب کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے ابھی وہ روپا اس نے جھوٹے لال نے جی، لان اللہ لال قاضین قرآن میں آیا ہے اور خود وہ جھوٹ بول رہا ہے تو خود یعنی گواہی دے رہے ہیں اتنا بڑا جھوٹا مگر مطلب دنیا میں شاید کوئی پیدا ہوا ہو شاید نہ کوئی لگتا نہیں ہے غلط ہے زنا کی ایک قسم ہے جو چیز جب تک جائز ہو جائز شروع میں یہ اسلام میں جائز تھی خیبر کے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا اب کل کو کوئی کہے دیکھو جی شراب پینا حلال ہے بھائی کہہ کیا تھے صحابہ پیتے رہے بلکہ پڑھ کے نمازیں پڑھاتے رہے اس وقت تھا ہی جائے مسئلہ تو یہ ہے ہم تو شریعت کے تارے ہیں جب تک شریعت جو تھی وہ اس کی اجازت دیتی تھی کوئی کہے اٹھ کے جی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے کیوں ہاں باقی بیویاں بغیر پردے کے پھرتی تھی اس وقت تو پردہ ضروری نہیں تھا ہاں جب ضروری ہوا تو اس کے بعد دکھائیں وہ کہتے ہیں نا جیسا کہا جی وہ کئی صحابہ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کیا تو جب آقا کریم نے اس کو جائز کرا دیا تو اس وقت جائز تھا جب آقا کریم نے حرام قرار دے دیا جنگلی گدا پالتو گدا اور متا یہ دونوں چیزیں غزبہ خیبر کے دن حرام قرار دے دی گئی اس لیے اب جو کرے گا وہ زنا ہی شمار ہوگا